بین الرجل و بین الشرك والكفر ترك الصلاه رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم سامعين دینی اور ملی بھائیوں اور میری آواز سننے والی خواتین ملت نماز اسلام کا کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن ہے مجموعی طور پر نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ معراج کی رات اپنے پاس بلا کر کے عنایت فرمایا یہ وہ عبادت ہے جس کی قرآن و حدیث کے اندر بے شمار اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أي إيمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاه ان تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز فحشکاری اور بدکاری سے روک دیتی ہے منع کر دیتی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم عبادت کا ذکر اپنی کتاب پاک کے اندر تقریباً تراسی مقام پر ذکر کیا یہ وہ عبادت ہے میرے بھائی اور عزیزوں اور دوستوں جس کے بارے میں اور جس کے ترک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین میں شمار فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرقین فلاد قائم کرو نماز قائم کرو مشرقین میں سے نہ بن جاؤ یہ وہ عبادت ہے میرے بھائیو عزیز اور دوستو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارائیتم لو ان نہرم بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمس مرات فہل یبقا من درنہی شیئ قالوا لا یبقا من درنہی شیئ قال كذلك مثل الصلوات الخمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو نہر بہ رہی ہو اور اس نہر میں وہ دن و رات میں پانچ بار غسل کرتا ہو نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل کا کوئی حصہ باقی رہ جائے گا صاحب اکرام نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص بالکل پاک و صاف ہو جائے گا کوئی بھی میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے گویا کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے گناہوں سے پاک و صاف ہوتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات او کفارۃ لما بینهن کہ پانچوں وقت کی نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ وہ عبادت ہے بھائیو عزیز اور دوستو کہ اس عبادت کے لیے تہارت شرط ہے پاک ہونا شرط ہے بڑی ناپاکی سے بھی پاک ہونا شرط ہے اور چھوٹی ناپاکی سے بھی پاک ہونا شرط ہے جسے ہم وضو کہتے ہیں اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے اللہ تبارک و نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت شرط قرار دی اور وضو وضو بذات خود ایک عبادت ہے اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے جو عبادت ادا کی جاتی ہے جو عبادت بجا لائی جاتی ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرات کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے چہرے سے اس کے پاؤں کی انگلیوں سے گناہ چھڑ جاتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے ہے ہو جاتا اسی طرح سے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک ایک قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں ایک ایک قدم پر اس کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہے اسی طرح سے میرے بھائیو اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن قیامت کی تاریخی میں ایک مکمل اور کامل نور کی بشارت دی ہے ارشاد فرماتے ہیں بشر بشر المشائین المشائین بن نور التام میں بشر المشائین فی الظلم بن نور التام میں یوم القیامہ کہ ان لوگوں کو ایک مکمل نور کی قیامت کے دن بشارت دے دیجئے جو لوگ رات کے اندھیرے میں مسجد چل کر کے جاتے ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے قیامت میں ایک مقام آئے گا کہ بالکل اندھیرا ہوگا جسر سے پہلے پل سے پہلے بالکل اندھیرا ہوگا جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا سلاد کا نور نہیں ہوگا میرے بھائیوں وہ شخص اس اندھیرے میں گم ہو جائے گا اسے سراط پل سراط نہیں مل سکے گا یہ نماز ہمارے لیے قیامت کے دن کیا ہوگی نور ہوگی ہمارے لیے یہ نماز کیا ہوگی برہان ہوگی اسی طرح سے میرے بھائیو عزیز اور دوستو اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علت قرت عینی فی الصلاح کہ میری نمازوں کی میری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں میرے بھائیو ہم آج اپنی نگاہوں کو ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزوں سے اپنے بال بچوں کو دیکھ کر کے اچھا بنگلہ اور حویلی دیکھ کر کے اچھی لہلاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر کے فصل کو دیکھ کر کے لیکن میرے بھائیو اور اصل میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے نماز ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے ارخنا بہا بہا یا بلال اے بلال اس نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ مجھے آرام پہنچاؤ نازان دو نماز ادا کرو مجھے راحت ملے گی مجھے سکون ملے گا میرے دل کو اطمینان ملے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اذا حزبه امر بادر الى الصلاه کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا تھا کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے نماز کی طرف دوڑتے تھے ایک بار آپ نے دیکھا کہ سورت کو گرہن لگ گیا ہے سورت کو گرہن لگ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف نکلے لوگوں کو جمع کیا اور نماز شروع کر دی یہ نماز ایسی عبادت ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں جس کے اندر دلوں کو اطمینان ملتا ہے اب ذکری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں بے شمار بے شمار فضائل ہے اس نماز کے ہم کیا اس نماز کے حق کو ادا کرتے ہیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا والصلاة تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص بیچ والی نماز کی حفاظت کرو مفسرین نے اور محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد عصر ہے بعض لوگوں نے صلاة فجر کے بارے میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے من صلى البردين دخل الجنه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نے ارشاد فرمایا جس دو ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا اسے جنت ملے گی وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی عصر کی اور فجر کی نماز میرے بھائیو یہ نماز ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے یہ نماز ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون دے سکتی ہے یہ نماز ہمارے معاشرے کو گندگی سے فہشکاری سے بدکاری سے خرافات سے بچا سکتی ہے یہ نماز ہمیں اللہ کی آگ سے جہنم سے بچا سکتی ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میدان قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی کی عدالت لگے گی میری پیاری ماں بہنوں آپ سب بھی میری ان باتوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں ان کو سنیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ کتنی نمازیں آپ کی چھوٹتی ہیں کبھی بچوں کا بہانا کبھی اور کوئی بہانا کبھی کوئی اور بہانا میری ماں اور بہنوں ذرا سا سنو اور غور کرو کہ میدان قیامت میں کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ حیران و پریشان ہوں گے لوگ ہولناکی قیامت کی ہولناکی میں مبتلا ہوں گے عدالت الہی لگائی جائے گی میدان محشر قائم ہوگا اولین آخری آخرین انسو جن سب اکٹھا ہوں گے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے سب سے پہلا سوال جو کرے گا پہلا حساب جو لے گا وہ جانتے ہیں کس کس کے بارے میں ہے کس عبادت کے بارے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لے گا وہ کون سا عمل ہے وہ سلاد ہے نماز ہے ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن کہ ہم پانچ فیصد نماز پڑھتے ہیں کتنی پانچ فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا کتنے فیصد پانچ زیادہ سے زیادہ دس فیصد ایک گھر میں اگر دس لوگ پانچ لوگ ہیں تو دو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تین نماز نہیں پڑھتے یہ ہمارا حال ہے آج بھائی اور دوستوں نوجوانوں کا بھی سب سے برا حال ہے سنیے ذرا سا قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا کوئی بچا سکے گا کوئی بچا سکے گا وہاں پر اللہ کے سامنے بے نمازی کی کوئی سفارش کرے گا جہاں پہلا حساب ہوگا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلحت صلحت سائر اگر نماز کسی کی صحیح نکل گئی نماز کے سارے خانے بھرے ہوئے ملے نماز کی ڈیوٹی مکمل ملی تو اس کے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اگر نماز برباد ہو گئی کسی کی نماز کے خانے خالی خالی رہے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں سات دنوں میں پینتیس نمازیں ہوتی ہیں ایک نماز پڑھ کر کے جمعہ کی نماز پڑھ کر کے ہم چونتیس نمازوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے اور ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو اللہ تبارک مطالعہ نے سورہ مجسر کے اندر ذکر کیا فی جناتی عن المجرمین جنتی جنت کے اندر اپنے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے دوستوں کا قریبی لوگوں کا جاننے پہچاننے والوں کا ذکر کریں گے ان کے بارے میں پوچھیں گے فنا کہاں ہے فنا کہاں ہے فنا کہاں ہے ہاں؟ فی انل مجرمین ان مجرموں کے بارے میں اپنے ان رشتے داروں کے بارے میں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہاں ہے دیکھیں گے کہ جہنم میں جل رہے ہیں کہاں جہنم میں جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے انہتر پوائنٹ زیادہ ہے انہتر درجہ زیادہ ہے ستر درجوں میں سے دنیا کی آگ ایک درجہ گرم ہے اور جہنم کی آگ سکسٹی نائن پوائنٹ زیادہ ہے اور تیز ہے اس آگ میں چل رہے ہوں گے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر آج یہاں جہنم میں کیسے آ گئے کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا کیا جواب دیں گے وہ اپنے سب سے پہلے جس جرم کا وہ اعتراف کریں گے اور جو اب سب سے پہلا اپنا جرم بتائیں گے اے جمعہ جمعہ پڑھنے والے والوں سنو ذرا سا غور کرو اپنا پہلا جرم جو بتائیں گے کہیں گے لم نک من المسلین ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں نماز کتنی اہم ہے آج ہم سوچتے ہیں کہ نماز ایسی ہے جیسے کھانے میں سلاد پڑھ لیا تو ٹھیک ہے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں ہے کہتے ہیں لڑکا بڑا اچھا ہے بڑا اچھا لڑکا ہے بس ایک کمی ہے اس کے اندر کے دیندہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے ہاں جو نماز نہ پڑھے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے کیسے ان کی تبلیغ کر سکتا ہے کیسے ان کو دعوت دے سکتا ہے جو خود جہنم سے نہ بچ سکے گا وہ اپنے بال بچوں کو کیسے بچا سکے گا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں بڑا عجیب و قریب منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور سمجھایا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر جنتی جنت میں بیٹھ کر کے جہنمیوں سے پوچھیں گے کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا ان کا جواب ہوگا لم من المصلین ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نیک لوگوں کا ذکر کیا سورہ مریم کے اندر اور اس کے بعد اس کے بعد ذکر کیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ان نیک لوگوں کے بعد ان اچھے لوگوں کے بعد ان کے بعد کچھ نا اہل پیدا ہوئے نا اہل پیدا ہوئے جنہوں نے کیا کیا ابا الصلاح جنہوں نے نماز کو کیا کیا ضائع کیا نماز کو ضائع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز کو قصدن جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا نہیں پڑھا کہ انما گویا کہ اس کے آل اولاد اور مال سب کچھ برباد ہو گیا کچھ نہیں بچا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اور یہاں عصر عصر تو تو دور کی بات ہے تمام نمازیں چھوڑی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشار فرمایا کہ ان کے بعد برے لوگ آئے نہ خلف آئے نہ اہل آئے جنہوں نے کیا کیا سب سے پہلا گناہ کیا کیا انہوں نے ادا الفلاح نماز کو ضائع کیا وقت بہباد اور اپنے نفس کی پیروی کی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کیا وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ نماز پانچ وقت کی ادا کریں گے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ بچوں وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ نماز پانچوں وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ سے توفیق مانگیے کل قیامت کے میدان میں آج گرمی کا موسم ہے لو چل رہی ہے بڑی تیز دھوپ ہے کسی کو دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے کھڑی دھوپ میں تیز دھوپ میں اگر اس کو کھڑا کر دیجئے تو اس کا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا ہاں پندرہ بیس منٹ میں آدھا گھنٹے میں اس کا برا حال ہو جائے گا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں آج اس دنیا کی اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اس دنیا کی حرارت سے بچنے کے لیے ہم بہت کچھ سامان مہیا کرتے ہیں گھر بناتے ہیں چھپر چھاتے ہیں ہاں کھپرائل بناتے ہیں چھت ڈالتے ہیں پنکھے کا انتظام کرتے ہیں کولر لگاتے ہیں اور پیسہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لگاتے ہیں کیوں تاکہ حرارت سے گرمی سے تیزی سے لو سے بچ سکیں دنیا کی کوئی بھی ہاں دنیا بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ٹھنڈی کرنے والی چیز آرام پہنچانے والی چیز قبر کے اندر نہیں بچا سکے گی جب تک ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا نمازیں صحیح نہیں ہوگی ہم پنج وقتہ نماز ہی نہیں ہوں گے اور تو اور سنیے ذرا سا ہم اپنے آپ کو نماز چھوڑ کر کے بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں نمازیں چھوڑ کر کے بھی ہم دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اپنا نام عبداللہ عبد الرحمان خالد عمر بکر رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں سنیے ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عقیم ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرقین میں سے نہ بن جاؤ معلوم یہ ہوا کہ نماز قائم نہ کرنے والے نماز نہ پڑھنے والے مشرقین میں شامل ہو جاتے ہیں رام لال اور کیا کہتے ہیں بسنتا نماز نہیں پڑھتا ہے اور اسی طرح سے بسنتی اور اسی طرح سے جو بھی عورتیں کافر عورتیں ہندو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہمارے گھر میں بھی عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہاں تو ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہوا پانچ وقت باندھ دی جاتی ہے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف ایک بار نہیں دو دو بار کہتا ہے اور پھر کہتا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف ہم کامیابی کی صدا سن کر کے یہ صدا یہ صدا کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے یہ صدائے ربانی ہے یہ الہی ہے یہ ندائے ربانی ہے میرے بھائی اور ساتھیوں یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے مؤذن کہتا ہے حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف مؤذن کہتا ہے خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں ہم اپنی کامیابی آرام کرنے میں ڈھونڈتے ہیں اپنی راحت آرام کرنے میں ڈھونڈتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں غور کیجیے ذرا سا سوچئے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا شمار شکین میں ہو جائے گا اسی طرح سے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد فمن ترکها فقد کفر ہمارے اور غیروں کے درمیان ہمارے اور ہندوؤں کے درمیان ہمارے اور کافروں کے درمیان ہمارے اور نصارا اور یہودیوں کے درمیان ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا بین و شرک و کفر ترک فلاح آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دیا وہ دیوار ختم ہو گئی کفر اور شرک میں انسان داخل ہو جاتا ہے عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے لیکن نماز چھوڑنے کو کیا سمجھتے تھے کفر سمجھتے تھے میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا سا غور کرو کہ یہ نمازیں ہم کتنی ضائع کرتے ہیں جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا وہ خود اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے کسی اور کو برباد نہیں کر رہا ہے خود وہ برباد ہوگا میرے بھائیوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں سکون نہیں ملے گا اطمینان نہیں ملے گا راحت نہیں ملے گی چین نہیں ملے گا ٹینشن رہے گا افکار رہیں گے ہم و غم رہیں گے ہم و علم میں مبتلا رہے گا طرح طرح کی پریشانیاں اس کو لاحق رہیں گی لیکن جب مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا دل کو سکون حاصل ہو جائے گا اور قبر کے اندر بھی قبر کے اندر بھی یہ نماز نیک اعمال کی شکل میں ہمارا مونس اور غمخار ہوگی میدان قیامت میں بھی ہمارے لیے نور بنے گی اور جنت کے اندر تو مختلف درجات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہا ہم تمام لوگوں کو پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ جو بے نمازی ہے ان کو مسجد میں لے آ اے اللہ ان کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ جو نوجوان بے نمازی ہے ان کو نمازی بنا دے اے اللہ جو ہماری بائیں اور بہنیں بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں بچوں کو نمازی بنانے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق قطع فرما بچوں کو مسجد میں لا کر کے نماز پڑھانے کی توفیق قطع فرما آمین یا رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 اللهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you. <coughs> سفید درست کر لیں مل مل کے کھڑے ہو جائے قدم سے قدم ملا لیں پاؤں سے پاؤں ملا لیں بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیں اللہ اکبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى <clears throat> فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل على محمد وسلم تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد

اللہ